پتا ہے نا خدا بیان یہ وہ تصوف ہے جس کو یہ عام کیا جاتا ہے بیٹھے ہوئے خدمت گاہوں کے اندر سیرو فل ارد کا وظیفہ میں نے کہا تھا نا کہ سیرو فل ارد کا وظیفہ قرآن نے کہا ہے سیرو فل ارد جاؤ زمین میں چلو پھرو اور اقوام گزشتہ کے کھنڈرات سے عبرت حاصل کرو کہ ہم نے کیا کہا کیا ہے تاریخ سے پوچھو ان کے اولاد سے پوچھو جاؤ پھرو سیرو فل ارد آپ حیران ہوں گے کہ تصوف میں ایک چنہ ہے سیرو فر ارد کا آگے انہوں نے پوچھا مرید نے کہ میں حضرت صاحب سے ملنا چاہتا ہوں صاحب میں اگر ہاتھ منڈنا چاہتا ہوں انہوں نے کہا کہ نہیں آج کل تو نہیں ہو سکتا یہ کچھ کہنے وہ کیوں کہنے کہ حضرت صاحب تو باہر نہیں آ سکتے چالیس دن تک خلوت میں ہے کہنے وہ کیا بات ہے کس قسم کہنے لگے سیرو فل ارد کا وظیفہ آج کل پڑ رہے ہیں خلوت میں بیٹھے ہیں کمرے سے باہر برامدے میں بھی نہیں آ سکتے شروع سے لڑک نہیں رہا بیٹھے ہوئے یہاں بیٹھے ہوئے جی چاہتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دیں بیٹھے رہے تصور جانا کیے جانا وانا تو ہوتا نہیں کوئی ان کے پاس تصور جانا کیے اس لیے وہ یہ کہتا کہ اگر نہ سہل ہوں تجھ پر زمین کے ہنگامے بری ہے مستی یہ اندیشہ ہائے افلاقی مستی نشہ بات تو اس زمین کے ہنگامے جو ہے ان کو سہل کرنا تھا انسان کے لیے لیکن کہتا ہے اگر یہ نہ ہوں زمین کے ہنگامے اگر سہل نہ ہوں تو بری ہے مستی ہے اندیشہ ہائے افلاقی ایک اور شعر ہے کہ غلام قوموں کے علم و عرفاں کی ہے یہی رمز آشکارا غلام قوموں کے علم و عرفاں کی ہے یہی رمز آشکارا زمین اگر تنگ ہے تو کیا ہے فضائے گردوں ہے وے کرانا <laughs> کوئی بات نہیں زمین اگر تنگ ہے تو کیا ہے وہ جو میں وہ دو بھائیوں کی وہ تقسیم جائیداد کا قصہ سنایا کرتا ہوں کہ وہ ایک ہی کوٹھا تھا باپ کا چھوڑا ہوا دونوں نے تقسیم کرنا تھا بڑا بھائی چھوٹے سے کہنے لگا کہ برخوزہ دیکھو تمہارا زیادہ حق حاصل ہے میرا کوئی بات نہیں ہے کچھ اور بھی کر لوں گا اور میں باپ کی جگہ ہوں تمہارے لیے تمہارے سر پہ تو میں نے ہاتھ رکھنا ہے تو یوں کرتے ہیں کہ آسین خانہ سادہ ازان اذان یہ زمین جہاں سے فرش سے لے کے یہ صرف چھت تک یہ جو دس بارہ فٹ کا ہے یہ تو مجھے دے دو از بام خامہ تاوا سوریا ازانے تو اور چھت سے لے کے آسمان تک وہ تم دے میں تیرے پیورے تھا نا یہ ہے تو سب زمین اگر تنگ ہے تو کیا ہے خدا گردو ہے وے کرانا اور یہاں تو پھر اس فضائے گردوں کو کہا جاتا ہے آپ کے مذہب کی دنیا میں تو سارا قصہ ہی آخرت کی جنت پہ رکھ دیا جاتا ہے ایسا سبق باغ دکھاتے ہیں کوٹڈ کہہ رہا ہوں <laughs> کہ یہ دنیا اور دنیا کا سارا قصہ جو ہے یہ کفار اور مشرقین کے لیے رکھا جاتا ہے اور وہ خانہ سے تابا سوریا اور اس سے آگے پھر تابا سدرت المنتہا وہ اس قوم کے حصے میں لکھ دیا جاتا ہے کہتا ہے تب مشرق کے لیے موضوع یہی افیون تھی یعنی منطق میں یا فلسفے میں بہرحال ذہن تو کام کرتا تھا نا یہ جو افیون ہے اس میں ذہن بالکل معطل ہو جاتا ہے کیف اور نشہ ہی رہتا وہ کہتا ہے کہ میں سے غرض نشات ہے کس روح سیاہ کو ایک گونا بے خود ہی مجھے دن رات چاہیے دن رات جی ہاں کسی وقت بھی, بھی ہوش میں نہ ہو ذرا سی بھی یہاں سے ذرا نیم واہ بھی ہونے لگے کیا کہہ گیا کمبا ہوش میں آ رہا ہوں میں چشمے ساگی تیری دعائی ہے اور بلا نہیں گیا آ رہا ہوں بڑا خطرہ ہے کبھی مشرق کے لیے موضوع یہی افیون تھی ورنہ قوالی سے کچھ کمتر نہیں علم کلام ہاں ہاں ہے طواف و حج کا ہنگامہ اگر باقی تو کیا ہنگامہ لفظ دیکھتے ہیں اس شخص کے بھی ہے طواف و حج کا ہنگامہ اگر باقی تو کیا کند ہو کر رہ گئی مومن کی تیرے بے نیاؤں کند ہو کر رہ گئی اور آخر میں آپ کو وہ کہتا ہے کہ ایک اور تو اور انتہا ہو گئی کہ ایک نبی مل گیا تم کو ان یعنی، اس نے کیا کہا کہتا ہے کس کی نومیدی پہ حجت ہے یہ فرمانے جدید نومیدی پہ مایوسی پہ یہ سند اور حجت ہے کیا ہے جہاد اس دور میں مرد مسلمان پر حرام چال کسائی ختم ہو گیا یہ آخری نبیا کہنے واسطے آتی ہے قوم مسلم عزیزان نے من یہ ہیں وہ مکالمے جو جہنم میں ہو رہے ہیں کیوں اس میں ہم آپ جو یا عوام کی حیثیت اختیار کیے ہوئے ہیں بچ سکتے ہیں اس ذمہ داری سے آ جائیے پھر اسی طرح وجانا جاشر وما يعبدون من دون الله فتقولوا انتم اذللتم عبادي هؤلاء ام هم ذل السبيل کیا لیڈروں سے بڑوں سے مختیاران طریقت سے علماء و مشائق سے پوچھا جائے گا تم نے انہیں گمراہ کیا تھا وہ تو پہلی بات ہے غلط راستے پر چلنے کی آرزو تو ان کے سینے میں خود مچلتی تھی کالو سبحانہ کا واہ واہ سبحانہ کا کیا لفظ ہے یہاں کہا جائے گا کہ یہ کون سا مقام ہے سبحانہ کا کہنے کا مقامی تو یہ تھا کہا کہ <clears throat> تو تو اس سے بہت بلند ہے کہ تجھے کسی چیز کا علم نہ ہو اور وہ ہم سے پوچھے کہ بتاؤ تم نے کیا تھا <laughs> تو تو بہت بلند ہے اس سے اس واسطے یہ بات نہیں کہ ہم کو جواب دیں تو اس کے معنی یہ ہیں کہ آپ کو معلوم نہیں ہم بتاتے ہیں سبحان اللہ <laughs> تو تو اس سے بہت بلند ہے کہ یہ بات تیرے متعلق تو یہ تصور بھی نہیں آ سکتا لیکن تم نے چونکہ اطتمام حجت کے لیے ہم سے پوچھ لیا ہے اس لیے ہم ضرور کرتے ہیں جواب دینے کی ورنہ تو اس سے بلند ہے کہ تیرے ہوتے ہوئے ہم کہیں کہ تمہیں معلوم نہیں ہم بتاتے ہیں سبحانا کا <laughs> ماں گانا یا ان کہا انہیں گمراہ کرنا تو ایک طرف رہا ہمارے لیے بھی واجب جائز جائز نہیں تھا کہ ہم بھی تیرے سوا کسی اور کو اپنا سرپرست مقرر کرتے یہ ہے سرپرستی کی صورت ہے معصومیت جسے کہا گیا ہے کہا ہوا یہ اس قوم کے ساتھ اور دیکھیے عزیزان من کیا ہوا اس قوم کے ساتھ ایک فکرے کے اندر وقت زیادہ تو نہیں ہے ایک فکرے کے اندر سارا لم آ جاتی ہے اس عذاب جہنم کی قرآن کریم نے مفلسی اور غریبی کو بھوک جس کا نام ہے اسے اس نے خدا کا عذاب قرار دیا لباس الجوع والخوف سولہ بٹا ایک سو بارہ خوف ہر وقت کرتے رہنا کیا ہوگا کیا بنے گا مستقبل کو بڑا تاریخ نظر آ رہا ہے وہ نہ حملہ کر دے وہ نہ اچک کے لے جائے جہنم کے اندر بدترین چیز کسی معقوم قوم کی کہ خوف ولجو بھوک غلہ نہیں رہے ان ملک میں فلان جگہ سے لینا پڑے گا فلان جگہ سے درامد کرنا پڑے گا کیا بنے گا اگر یہ نہ رہا ڈر اور بھوک خدا نے کہا عذاب ہے لفظ لے ہی آؤں سامنے جی نہیں چاہتا یوں آگے گزرنے کو کہ یہ عذاب کس کون سا جرم ہے جس کی بنا پہ یہ عذاب آتا ہے غزر اللہ مثلاً قریتن کانت عامرتن مطمئن یاتی ہے رسکو ہے رغدن من کل مکان اللہ مثال کے طور پہ بیان کرتا ہے بعد جو بات اس نے بیان کرتی ہے سمجھ لو کہ ایک بستی تھی بڑی خوشحال بڑی آسودہ حال چاروں طرف سے خدا کی نعمتیں اس کے ہاں بھی موجود تھیں اور چاروں طرف سے چلی آ رہی تھی چلی آ رہی تھی اتنی خوشحالی تھی کیا ہوا کفارت بے ان ہے خدا کی ان نعمات کو جو نعمتیں اس نے عطا کی تھی ان لوگوں نے اس سے کفر بڑھتا کفرا کے معنی ہوتا چھپا کے رکھ لینا کسی چیز کفر بڑھتا تو اذا کا اللہ لباس یو تو خدا نے انہیں خوف اور بھوک کے عذاب میں مبتلا کر دیا کیا جرم تھا دماغ کا یسنعون انہوں نے جو اپنے ہاتھوں تھے مصنوعی نظام بنا کے کھڑا کیا تھا بتاتے کچھ تھے حقیقت میں وہ کچھ اور تھا اس کا نتیجہ یہ تھا کہ ڈر اور بھوک دونوں کے عذاب میں مبتلا ہوگی وہ قوم یس نعون ملازہ فرمائیے یہ تو کوئی زیادتی ہوگی اگر میں صنعت ترجمہ کر کے انڈسٹری کہہ دوں کہ لگا دی لیکن بات کچھ ایسی وہ کہتا ہے انڈسٹری تو خیر بات نہیں ہے کیپیٹلسٹک نظام جو ہے یہ ہے اس کی لیے سنیے قرآن کے الفاظ میں کہا نہیں ہم نے انہیں گمراہ کیوں کرنا تھا ہم تو خود بھی تیرے سوا کسی اور کو چارہ ساز نہ مانتے لیکن ہوا کیا ولا کم مت ہوں و آبا ہوں حتہ نسو ذکر و کان اکا اصل میں یہ ہے کہ اتنی افراد سے ان کو یہ سب کچھ مل گیا بغیر محنت کیے ہوئے کہ یہ اس نشے میں مدہوش ہو گئے اور اس کی وجہ سے یہ صحیح راستہ چھوڑ گئے اب یہاں وہاں تو مفلسی کلاشی بھوک کو خدا کا عذاب کہا ہے یہاں دولت کی افراد کو خدا کا عذاب کا مجھے قرار دیا ہے اور یہ دونوں ہی باتیں ٹھیک ہے عزیز آنے میں دوسرے مقام پہ ہے اٹھائیس بٹا اٹھوجا ففٹی ایٹ ٹوینٹی ایٹ اور ففٹی ایٹ وہ کام نام ان کریتن میں عیشت کئی قومیں تم ایسی دیکھو گے کہ وہ بھوک کے عذاب میں نہیں مری زار افراد میں عیشت کے عذاب سے گرک ہو گئی ایسی تباہ ہوئی فتل کا مسا کے نہم لم دہم اللہ کلیل کریلا دیکھو ان کے کھنڈرات ان کی تباہیوں کے نوحہ خاں ان کی ٹھیکریوں پہ ان کی داستان لکھی ہوئی ملے گی معیشت کا اثرات یہ کیا چیز ہے آج کی اس طرح میں اسے کیپیٹلسٹک سسٹم کہتے ہیں نظام سرمایہ داری یہ ہوتا گیا ہے نظام سرمایہ داری دولت اکٹھی کرنا منتہا زندگی قرار دے دیا جائے مقصد حیات قرار دے دیا جائے دولت کچھ مقاصد کے حصول کا ذریعہ ہوتی ہے یہ فی ذات ہی مقصد نہیں ہوتی یہ جیسے تلوار ایک مقصد خود نہیں ہوتی وہ کسی مقصد کے حصول کا ذریعہ ہوتی بندوق مقصد نہیں ہوتی کسی مقصد کے حصول کا ذریعہ ہوتی ہے کہ خطرہ ہو تو اس کے ذریعے سے اس کو رفع کر دیا جائے اور اگر یہی چیزیں مقصود حیات بن جائیں اکٹھا کیے جاؤ اکٹھا کیے جاؤ اکٹھا کیے جاؤ کہا کہ یہ انسان کے اندر ایک تبدیلی پیدا کرتی ہے اکٹھا کرنے کی حوث کیا بات ہے قرآن کی ویل مل یہ چھوڑ دیجیے ایک سو چار ہے یہ سورت تباہی ہے اس کے لیے کون ہے یہ اللہ زی جامع مالا و ادا وہ جو دولت اکٹھی کرتا ہے اور پھر وہ اتنا ہی کام اس کا رہ جاتا ہے کہ روز بینک بیلنس دیکھتا چلا جائے اب اتنا ہو گیا ابھی کم ہے ننانوے کا پھیر ہمارے یہاں کہتے تھے اس کو ابھی کم ہے اور اس میں جمع کیا جائے یعنی اندازہ لائیے عزیزہ نے من قرآن کے انداز اس دور کے اندر یہ بات کہنا جمع مال ہوں وہ اجدادا صرف جمع مالہ جرم نہیں قرار دیا جمع کرنے کے بعد صحیح مسارت پہ خرچ کیا جائے اس کو بڑے بڑے مقاصد اس سے حال ہوتے ہیں لیکن جمع کیا جائے تو مقصد حیات یہ بن جائے صرف کہ وہ اس کو گنتا رہے یہ ہے کیپیٹلسٹک سسٹم الحاظم التقاصر ہوتا المقاد وہ کہتا کیا حوث ہوتی ہے دوسرے سے بڑھ جانے کی آگے نکل جانے کی حوث تو اس سے زیادہ میرے پاس آئے وہ ایک موٹر ہے ٹھیک ہے تیرے گزارے کے لیے ٹھیک ہے نہیں صاحب وہ جو ہمارے یہاں فلاں صاحب ہیں ان کے پاس تین ہیں لیٹسٹ آئی ہیں بینک میں پانچ منگاؤں گا الحاکم التقاصر ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی حوث وہ انسان کو غافل کرتی ہے مقصد حیات سے حتیٰ جو مقاصد ہے اور اس حوث کا تو ٹھکانا ہی کوئی نہیں ہوتا قبر تک پہنچ کے بھی یہ حوث جو ہے اس کی آگ ٹھنڈی نہیں ہوتی جمع مالن مالن و عددہ زندہ رہتا ہے یا سب انا مالا ہوں اور سمجھ یہ جا رہا ہے کہ بس اس دولت کے بل بوتے پہ حیات جوید مجھے مل جائے میں مروں گا ہی نہیں یہ دولت اکٹھی کرنے والوں کے ذہن میں کبھی آتا ہی نہیں ہے کہ میں نے مر جانا اخلت کل لجم بدن نہ فرح ہو تم اچھے ان کو کہو کہ کیا کہہ رہے ہو ایک نظام ایک چکر اس نظام کا آئے گا بیک گرد سے چرخے دیلو فری اکبر کے الفاظ میں نہ انجن مہمان نہ انجینئرنگ نہیں ہو رہی ایک انقلاب آئے گا یوم یقوم الناس رب العالمین جس دن عام انسانیت خدا کی ربوبیت عالمینی کے لیے اٹھ کھڑی ہوگی تو کیا ہوگا یہ تمہارا مال و دولت ٹکڑے ٹکڑے کر کے جہنم کے اندر اسی جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا کون سی جہنم ہے وہ نار اللہ قدت اللہ تب تلے باہر کہیں آگ نہیں جلی ہوئی وہ ہوتی وہ تمہارے دلوں کے اندر آگ جلی ہوئی ہوتی ہے ان شعلوں میں اس تیری دولت کو ڈال دیا جائے موسدا تم فی امدن ممددہ تو سمجھتا ہے کہ یہ بڑے بڑے ستون جو ہیں دولت کے میرے لیے ممد حیات ہیں یہی تو تیری تباہی کا باعث جمع مال ہوا وہ کہتا ہے کہ ان کی تباہی کا موجب یہ تھا باعث یہ تھا بلا مت پاتا ہوں و آبا ہوں ستا نسل ذکر وقان اس لیے تیرے قوانین کو انہوں نے نظر انداز کر دیا اور تباہ ہونے والی قوم ہوگی یہ کیپیٹلسٹک سسٹم جب ان کے اندر آ گیا اس میں بڑی تباہیاں ہوتی ہیں نے من معاف رکھیے گا ذاتی کی بات وہ ہو گیا انتظام میاں صاحب سے بات کریں کیپیٹل اسٹیشن میں دو ہوتے ہیں وہ ایک وہ تو بے شمار دولت اکٹھی کر دیتا ہے دوسرے وہ ہوتے ہیں جو محتاج ہوتے ہیں یہ جو بے شمار دولت اکٹھی کرتا ہے بظاہر تو یہ نظر آتا ہے کہ یہ بڑا آزاد بندہ ہے اس کو کسی کی احتیاط نہیں وہ اپنے اندر کی اس حوث کا اس قدر غلام اور معقوم ہوتا ہے کہ اسے آپ آزاد کر ہی نہیں سکتے یہ جو باہر والے ہیں ان کو اگر اس میں یہ چیزیں جو ہیں ان کی ضروریات زندگی دے بھی دی جاتی ہیں تو ان کو اس قیمت پہ دی جاتی ہیں کہ ان کی آزادی سلب کر لی جاتی ہے یہ دونوں معقوم ہوتے ہیں وہ دولت کا غلام ہوتا ہے یہ دولت مند کے غلام ہوتے ہیں دو ٹرم بڑی عمدہ وضع کی ہیں سائیکالوجی میں تو کہتے ہیں کہ یہ جو نظام ہے کیپیٹلسٹک سسٹم اس میں دولت مند اور غریب دونوں فریڈم فرام تو ان کو حاصل ہو جاتی ہے میرا خیال ہے نوجوان طبقہ کا طالب علموں کا جو ہے وہ اپریشیٹ کر freedom from want freedom from hunger بھوک سے مان سے احتیاط سے اس سے تو فریڈم ہو جاتی ہے فریڈم ٹو ان کو نصیب نہیں ہوتی freedom to think as they like freedom to do as they like freedom to نہیں ان کو ملتی کیا بات ہے دو ٹرمز کا زیدہ نے مان میں ترجمہ نہیں کر سکتا کہا یوں تباہی اس قوم کی آتی ہے کہ ان کے ہاں بطرت معیشت فراوانی دولت سے غلط نظام جو ہے اس کی وجہ سے پوری قوم جو ہے فریڈم فرام تو ان کو حاصل ہو جاتی ہے فریڈم ٹو ان کو حاصل نہیں ہوتی اور جو جس قوم کو freedom to do something as a like نہ حاصل ہو اس سے بدتر معصوم قوم کون سی ہو سکتی ہے کہا اس لیے یہ تباہ ہوئے ہیں نسل ذکر اس وجہ سے ان لوگوں نے یہ خدا تیرے قوانین کو نظر انداز کر دیے پیچھے ڈال دیے اور اس نے یہ کہا ہے کہ ومن رضا ذکری فن لہو معیشت زن کا بیس بٹا ایک سو اٹھارہ کہ جو ہمارے ذکر کو ہمارے ضابطۂ قوانین کو ترک کر دے گا پشت ڈال دے گا اس کی معیشت تنگ ہو جائے گی اس دنیا میں وہ ناشر ہو یام القیامت عامہ اور قیامت کے دن بھی وہ انڈا اٹھایا جائے گا من میں کوئی آج دس منٹ کی آپ کو پہلے چھٹی لگتا ہوں ویسے بھی شیخ صاحب کا جو حکم تھا ہاں جی ہو ہی گیا ہے وہ سوا گھنٹے کا انہوں نے حکم دیا ہوا ہے اور میں تو اس ذکر کو بھول جاتا ہوں اس کا خمیازہ بہت تو سترہ اٹھارہ دو ہی آئے تھے ہم لے گئے باتھی بڑے کام کی ہو گئی اٹھارہ انیس میں آئے ہم آئندہ لیں گے ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم شکریہ